زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد رحمان کا فرمان ہے قرآن کا قانون قرآن قرآن کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد گئے باطل کی تباہی باطل کی تباہی ہر حق کا نگہبان گئے قریان کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اللہ کی حدیں توڑ کے پاؤ گے نارا گئے قرآن کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد تقدیس خواتین کی اس نے ہی سکھائی اس نے ہی سکھائی یہ عظان قرآن کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ گے لگ گے اسلام کا برجم ہر سو لگ گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام اسلام زندہ باد مظلوم کا میو مددگار ہے قرآن مددگار ہے قرآن ظالم پہ دو زبان گئے قریان کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ بادہ باداب اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد نے انسان کی تقدیر جگا دی تقدیر جگا دی رحمان کا گئے قرآن کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہر دور میں انسان کی معراج اجاگر مہراج اجاگر سہرا میں گلستان قرآن کا قانون اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے لگ جائیں گے اسلام کا برجم ہر سو لگ جائیں گے نگر نگر گلی گلی ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام ہمارا زندہ باد پیغام ہمارا زندہ باد قریان ہمارا زندہ